باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قذبت سمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا على رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمینین فی جناتیں وہ عیون وزروع ونخل تلعوها عظیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارهین فاتقوا اللہ وعطیعون ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم کذبت سمود المرسدین قوم سمود نے پیغمبروں کی تکذیب کی جبکہ ان کے قومی بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو میں تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تم اللہ سے ڈرو میری باتوں کو مانو اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا میرا اجر رب العالمین کے ذمہ ہے اتترکون فیما نفیمہ ہا ہونا آمینین کیا تم ان اپنے گھروں میں ہمیشہ من کے ساتھ رہو گے چھوڑ دیے جاؤ گے یوں ہی ان باغوں میں ان چشموں میں کھیتیوں میں کھجور کے باغوں میں جن کے گچھے بڑے بھرے ہوئے ہیں کھجوروں کے ساتھ اور تم کو اللہ نے ہنر عطا کیا کہ تم پہاڑوں کو تراش کر کے بڑے اچھے گھر بناتے ہو اللہ سے ڈرو میری بات مانو اور حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کی پیروی نہ کرو یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح کی بات نہیں کرتے قومی سمود آگے صالح علیہ السلام کو جواب میں کہنے لگی کہ آپ تو ہمیں جادو زدہ نظر آ رہے ہیں اور آپ ہماری طرح ہی انسان ہیں آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں آپ اگر سچے ہیں تو وہ لے آئیں انہوں نے معجزے کا پہلے مطالبہ کیا کہ آپ اگر سچے ہیں تو اونٹنی حاملہ ہاں لے کے آئیں اور پتھر سے نکلے حضرت صار علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے حکم دیا کہ یہ لو اونٹنی لیکن اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری ہوگی اور تمہارے لیے بھی ایک دن پانی پینے کی باری ہوگی یعنی مویشیوں کے لیے ولا تمسو وہاں بس شرط یہ ہے کہ تم اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا بہرحال کچھ عرصے یہ نظام چلتا رہا کہ بعد میں انہوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کے کھروں کو کاٹا فاس بہ نادمین تو وہ ہو گئے صبح کے ٹائم شرمندہ یعنی عذاب آ گیا اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا بلا شبہ اس میں بھی نشانی ہے لیکن اکثر کافر لوگ ایمان نہیں لاتے بلا شبہ آپ کا رب وہ زبردست اور بڑا مہربان ہے کل کے سبق میں بات ہوئی تھی حضرت حود علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلاۃ و کی کہ مختصر تعارف ہوا اور وہ بھی اپنی قوم کو سمجھاتے رہے لیکن بہت کم لوگوں نے بات کو مانا اور اکثر لوگ گویا کے پیغمبر کی مذاق بنا رہے تھے اور تقسیب کی ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی عذاب آیا آج کے سبق میں قوم سمود کا ذکر ہے یہ قوم ہو آج کل کا ان ان کا علاقہ سعودی عرب کے اندر آتا ہے جو سعودی عرب کا راستہ شام کی طرف جاتا ہے تو راستے میں یہ قوم سمود آتی ہے اور ان کا کنواں جو ہے وہ اب تک وہ اس کے اثرات اور موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر ہو تبوک کی طرف ہوا تھا اور آپ کے ساتھ کافی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس جگہ سے جلدی سے گزرو یہ معذب جگہ ہے اور اس کے پھر معذب جگہ کے اثرات برے جو ہے وہ باقی رہتے ہیں اور کوئی بندہ ادھر در اس پانی سے بھی کوئی استفادہ نہ کرے تو بعض اثرات نے چونکہ لشکر بڑا تھا تو اس میں آٹا وغیرہ گون لیا تھا جس پہ آپ نے فرمایا کہ یہ آٹا استعمال نہیں کر سکتے ہو اپنی مویشیاں وغیرہ کو ڈال دو اس سے ایک اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی مشکوک چیز ہو جائے رزق وغیرہ کے لحاظ سے اور منع کر دیا جائے کہ استعمال نہ کرو تو وہ مویشی کو ڈال سکتے ہیں جیسے آپ نے اجازت دی ہے وہاں اس میں ہوا بھی تیز سی ہے اس وادی میں تو معلوم نہیں پچھلے سال سعودی حکومت ایسا کوئی قانون بنا رہی تھی کہ اب جو عمرے والے لوگ آئیں گے تو وہ ان تمام زیارات کی طرف اسی ویزے کے ذریعے سے جا سکتے ہیں مجھے اس اب کا معلوم نہیں ہے کہ وہ اس میں قانون میں کیا فیصلہ ہو گیا ہے یا نہیں بہرحال تو تیز ہوا وہاں ایک وادی ایسی آتی ہے کہ وہ تیز ہوا چلتی ہے اور اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ اکٹھے ہو کے رہو اور تیز تیز چلو تو کوئی ایک آدھ ساتھی سیڈ میں ہو گیا اور اس کو ہوا نے اڑا لیا تھا پھر بڑے عرصے بعد وہ بعد میں مدینہ طیبہ میں پہنچا تھا غزل تبوک کی بات کر رہا ہوں تو یہ قوم سمود یہ حضرت صالح السلاۃ وسلام ان کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے تو انہوں نے اپنے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اس پتھر سے ایک اونٹنی نکال دیں جو اونٹنی جب نکلے تو حاملہ ہونی چاہیے بچہ پیدا کرنے والی ہو پیغمبر نے سمجھایا بھائی اس طرح کے مطالبے نہ کرو اگر مطالبہ پورا کر دیا گیا وہ سے سامنے آ گیا اور تم نے اس کی قدر نہ کی تو پھر عذاب آ جاتا ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص ہمیں ٹال رہا ہے یہ اس طرح کا معجزہ نہیں دکھا پا رہا ہے پھر انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو معجزہ ہو جائے گا لیکن اس کی پھر قدر کرنا اگر نہ قدری کرو گے تو پھر عذاب آ جائے گا وہ پھر بے ادبی کرنے لگے ان کو ساد کی آپ لائیں وہ معجزہ نشانی اگر آپ سچے ہیں بارہ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی ماریں اور یہ پتھر پھٹے گا تو اس میں سے اونٹنی نکل آئے گی ایسے ہی ہوا اور اونٹنی وہ خلقت میں بھی تھوڑی نمایاں تھی یعنی زیادہ بڑی تھی جیسے عام اونٹ ہوتے ہیں اونٹنی ہوتی ہیں اس سے بڑی تھی اور وہ حاملہ بھی تھی اس کے بعد اس نے بچہ پیدا کیا تو جب بچہ پیدا کیا جیسے ان کی شرط تھی وہ پوری ہو گئی انصاف کی بات تو یہ تھی کہ وہ ایمان لے آتے لیکن ایمان وہی جو پہلے لوگ ایمان لا چکے تھے وہی تھے ان جو سوال کرنے والے لوگ تھے معجزے کا مطالبہ کرنے والے لوگ تھے ان میں سے کسی نے ایمان نہیں لایا ضرورت صالح علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو آپ لوگوں کے مطالبے پر اللہ نے اونٹنی پیدا کر دی ہے تو ایمان نہیں لائے ہو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا لیکن اس کی بے قدری نہ کرنا تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ کفر یا وہ ناراضگی تو اپنی جگہ پر ہے لیکن اب جو عذاب کی صورت ہے وہ اب تک نہیں آئے گا جب تک اس کی بے ادبی نہیں کرو اب خیال سے رہو اور اس اونٹنی کے ساتھ ویسے کوئی مطلب ہے جیسے جانور کے ساتھ کوئی پیار کرتا ہے آپ پھیر لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن بے ادبی کی نیت سے کہ اس کو نقصان پہنچانے کے لحاظ سے اگر اونٹنی کے ساتھ آپ لوگوں نے کچھ کیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا اس بات کو بھی انہوں نے مذاق سمجھا اور جب ختم اللہ علیہ قلوبہم والا سم مہرے لگ جاتی ہیں تو حقیقت سمجھ نہیں آتی یعنی اونٹنی کا پتھر سے نکلنا ان کی ہدایت کے واسطے یہ معجزہ کافی تھا پھر بھی اللہ مہربان ہے اللہ نے عذاب نہیں بھیجا انہوں نے ایمان نہیں لایا حکم یہ نازل ہوا کہ اس کی ایک ساتھ بے سے ہاتھ نہ لگاؤ لیکن وہ کچھ عرصہ تو یہ ترتیب چلتی رہی چونکہ وہ ایک امتحان تھا اونٹنی ایک امتحان تھا وہ کھانا بھی زیادہ کھاتی تھی پانی بھی زیادہ پڑ پیتی تھی وہ جو پانی کا نظام تھا وہ سارا ختم کر دیتی تھی پھر باری مقرر ہو گئی اور ایک دن اس کا نمبر ہے ایک دن تمہاری مویشی کا نمبر ہے اپنے گھروں میں بھرو مویشی کے لیے بھرو ان کو پلاؤ <clears throat> یہی اس علاقے کی طرف یہ کھانا کھائے گی دوسرے دن آپ لوگوں کی مویشیاں جائیں گی بہرحال ایک عرصے تک تو یہ ترتیب چلتی رہی بعد میں جو بے ادب قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بات ہے یہ تو ہمارا علاقہ ہے ہماری مویشیوں کی نمبر باریاں ہو گئی ہیں اور پانی کو بھی پانی کو بھی ہم نہیں بھر سکتے یہ تو اس طرح پروپگنڈا اونٹی کے خلاف شروع کر دیا ہے جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا پھر سمجھایا کہ ایسی بے ادبی نہ کرنا اللہ کا عذاب آ جائے گا لیکن انہوں نے مشورہ کیا بعض رات نے ان کے نام بھی لکھے انعامات مقرر کیے جیسے انعام مقرر ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہو تو انہوں نے اونٹنی کے پچھلے کھر کو کاٹا اور یہی طریقہ ہوتا ہے اس کا وہ خون بہ جاتا ہے وغیرہ حضرت علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے اونٹنی کے کھر کو کاٹا ہے تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کا حساب اب آئے گا اور تین دن کے لیے تمہارے واسطے مہلت ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ میں سورہ ہود نکالی ہے آج کے سبق میں تو سورہ شعراء ہے لیکن سورہ شعراء میں مختصر سی بات ہے سورہ ہود میں یہ بارہویں پارے میں یہ بات فرمائی کہ حاضی ناقت اللہ لکم آیتن فضروحا تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوہا بسوء فیأخذکم عذاب قریب دیکھو بھائی آپ کے کہنے پر اللہ نے اونٹنی اس پتھر سے پیدا کر دی اب یہ کھانا پینا کھائے گی اس کو تم بری نیت سے نہ چھیڑنا ورنہ عذاب آ جائے گا چنانچہ انہوں نے پھر اس کو بری نیت سے چھیڑا اور اس کا کھر کاٹ دیا وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے گر جانا ہے خون جب نکل جاتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے پھر مہربانی دیکھیں فاقروں انہوں نے اونٹنی کے کھر کاٹے فقالا پیغمبر اسلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم سلاست ایام ذالک وعد غیر مقصود تین دن تک تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا تین دن کے بعد عذاب آ جائے گا بس اب اپنا سوچ لو یہ پکی بات ہے انہوں نے تین دن کے اندر یہ اللہ کی طرف سے تین دن بھی مہلت تھی اللہ کی مہربانی شامل حال تھی کہ ان تین دنوں میں بھی سر بسجود ہو جاؤ توبہ کر لو استغفار کر لو اپنی غلطی مان لو تو اللہ معاف کر دے گا یہ تین دن اس لیے دیے گئے لیکن انہوں نے اس میں بھی مذاق سمجھی کہ یہ شخص ویسے ہی ہمیں ٹار رہا ہے اونٹ روٹی بس کور کٹ گیا کرتے رہتے ہیں اونٹنیوں کے کور تو جانور زخمی ہوتے رہتے ہیں مرتے ہی رہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی ہے یعنی دوستو مادی طور پر جب انسان صرف پیٹ کا پجاری ہو تو اللہ کی طرف رجوع نصیب نہیں ہوتا بندہ یوں ہی باتیں کرتا رہتا ہے دیکھو نا جی بارشیں نہیں ہو رہی ہیں تو حکم کیا ہے رجوع اللہ کرو یا کوئی اور مصیبت پریشانی آ گئی زلزلے آ گئے فساد آ گئے جیسے پوری دنیا اور کوئی بے امن ہے یا نہیں مسلمان کے ملک تو بے امن ہی ہے نا جی تو حکم کیا ہے الفساد ہو فی البر والبحر بما اید الناس یرجعون کہ دیکھو زمین آسمان ہر طرف آگے پیچھے سمندروں میں خشکیوں میں فساد نظر آ گیا موسم بے موسم بارشیں وغیرہ اللہ کی ناراضگی سامنے آ رہی اللہ کیا کہنا چاہتا ہے بعض عامل تمہارے بعض اعمال کی وجہ سے یہ تھوڑی سی سزا دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں اس میں بھی ہماری رحمت شامل حال ہے لعلہم یرجعون تاکہ ہماری طرف رجوع کرنے والے بن جائے توبہ استغفار کرو اللہ عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا ان کو بھی جو تین دن دیے تھے اللہ کی مہربانی شامل حال تھی کہ ان دنوں میں توبہ کر لیں رجوع کر لیں اللہ معاف کر دے گا لیکن انہوں نے اس میں بھی مذاق بنائی پیغمبر کی اور کہا ویسی یہ زخمی ہوتے رہتے ہیں جانور اور مرتے رہتے ہیں عذاب کوئی نہیں آئے گا فلما جا امرونا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة مننا ومن خز يوم إذ إن ربك هو القوي والعزيز أمارا فشل آجا تین دن کے بعد اور اب یہ اپنے بندوں کو ہم نے بچا دیا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُ الصَّيْحَ فَأَصْبَهُ فِي دِيَارِهِمْ جَاسِبِ قومِ آب پر عذاب آیا تھا ہوا کا اور وہ ان کے گھر گر گئے تھے وہ نیچے مر گئے تھے اس کے بعد پھر قوم سمود آئی قوم سمود نے کیا کیا کہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے گھر بنائے اور یہ سوچ کے بنائے کہ اس سے پہلے جس قوم پر عذاب آیا تھا ان کے گھر کمزور تھے زلزلہ پروف نہیں تھے اس لیے وہ گر گئے تھے ان کے اوپر اور وہ مر گئے تھے لوگ اب ہم نے پہاڑوں کو تراش کر کے مضبوط گھر بنائے ہیں ہمارے گھر ہواؤں سے بارشوں سے طوفانوں زلزلوں سے نہیں گریں گے چنانچہ کیا ہوا اللہ کو طاقت کو کون مقابلہ کر سکتا ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ صبح کے وقت ایک چیخ آئی سب کے دل پھٹ گئے اور اوندے بل سارے گر گئے وہ نشان ہائے عبرت آج تک قوم سمود کے پار اور ان کے وہ گھر موجود ہے یہ تو بات سورہ ہود میں ہوئی آج کے سبق میں بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف پیغمبر بنا بنا کے بھیجا انہوں نے ان کو سمجھایا دیکھو میں پیغمبر ہوں اللہ کا امانت دار ہوں اللہ جو مجھے حکم دیتا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں اللہ سے ڈرو میری بات مانو میں تم سے اجرت نہیں لیتا میں اللہ سے اپنا اس کا اجر اور ثواب لیتا ہوں سنو آپ لوگوں کے بڑے بڑے گھر ہیں کیا سمجھتے ہو اتو ترکون فیما ہا ہونا آمینی کیا ان مضبوط گھروں میں تم ہمیشہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے یہی رہو گے ان باغوں میں ان چشموں میں ان کھیتیوں میں ان بالات میں یوں ہی رہو گے اور دیکھو اللہ نے تمہیں ہنر عطا کیا کہ پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے مضبوط گھر بناتے منع نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے گھر بنائے لیکن اللہ کا اگر عذاب آ گیا تو اس میں بھی تم بچ نہیں سکتے ہو اللہ کا شکر ادا کرو لیکن لوگ فسادی تھے اصلاح نہیں کرتے تھے برف پیغمبر کے خلاف کرتے تھے اور اور پیغمبر جب بات سمجھائے تو کہتے ہیں اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے اللہ عزب اللہ انما انت من المسحرین پیغمبر کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اس پر جادو زدہ ہے جیسے کوئی شخص جادو زدہ ہو تو ابھر نیچے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مان مانتا اللہ بشر مسلم فاتح آیت ان کو ان کا میرا صادقی آپ ہماری طرح انسان ہیں آپ کی کوئی بد دعا نہیں لگتی فاتب آیت ان کو دن صادقی بس وہ جو معجزہ نشانی جو کچھ کہتے ہو وہ لے کے آؤ بات یہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے مظلوم اس کے لیے مسلمان ہونا بھی کافی نہیں ضروری نہیں ہے مظلوم اگر دعا کرے اس کی بدعا قبول ہوتی ہے بھلے مظلوم مسلمان بھی نہ ہو کسی کے اوپر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ حکومت شرک اور کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے لیکن اگر کوئی ظالم بادشاہ ہو تو اس کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی یہاں پر انہوں نے ذاتیاں جب شروع کر دی ہیں اور فساد پھیلانے لگ گئے تو اللہ کی طرف سے پھر پکڑ آ گئی تین دن مولت دی اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور اور صبح کے وقت سارے کے سارے مر گئے العذاب اللہ نے پکڑا ان کو اس عذاب کی صورت میں فرمایا اس میں بھی نشانی ہیں لیکن اکثر کافر لوگ ایمان نہیں لاتے بلا شبہ آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے اللہ سمجھ نصیب